مالک نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چوون